ایمان کے بعد سب سے بہتر نعمت اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور سب کے لیے معافی اور عافیت کا سوال ہے اسألک العفو والعافیت والمعافات فی دنیا والآخرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے رہو اس لیے کہ کسی بھی شخص کو ایمان و یقین کے بعد عافیت سے بہتر کوئی نعمت عطا نہیں کی گئی ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے افراد پر ہوا جو مصیبت میں مبتلا تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو بار بار تاکید فرمائی کہ اے چچا جان آپ عافیت کی دعا بہت کثرت سے مانگتے رہا کریں عفو یعنی معافی اور عافیت یعنی ہر آفت و مصیبت سے سلام تھی یہ دو چیزیں ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بے حد بے حد ضروری ہیں اس لیے ہمیں ان کو بار بار مانگنے اور زیادہ مانگنے کا حکم فرمایا گیا ہے اس لیے کسی بھی مسلمان کو عافیت کی دعا سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے قبولیت کے اوقات جیسے اذان و اقامت کے وقت اور ان کے درمیان جمعہ کے دن عصر کے بعد ہر صبح و شام اور ہر فرد نماز کے بعد دعا عافیت کو اپنا پکا معمول بنانا چاہیے سجدے اور اتحیات کے آخر میں بھی عافیت کی دعا مانگنی چاہیے اور دوسرے مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے